تو کسی جی کو ناؤ معلوم جو ان کے کی ٹینڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سلا ان کے کاموں کا